وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر آنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج ادا کرے اور جو اس کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے دوران سرزت ہوئے ہوں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اس نے کوئی بے بات اور گناہ نہ کیا تو وہ ایسا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرنا فقر اور محتاجی کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کو میل و کچیل سے صاف کر دیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یوم عرفہ کے دن ایک شخص جو سواری پر سوار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سواری سے گر پڑا اور اس کی موت واقع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے انہی چادروں میں غسل دو اور اس کے بعد نہ اس کا چہرہ بند کرنا اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھکنا یہ قیامت کے روز اسی طرح تلبیح پکارتا ہوا اٹھے گا سبحان اللہ حج اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ فرض عبادت صاحب استطاعت کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو اور اگر وہ سفر حج نہ کرے تو خواہ وہ یہودی ہو کر یا عیسائی ہو کر مرے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم استطاعت ہونے کے باوجود اکثر اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں بعض اوقات ہمارا یہ مشن ہوتا ہے کہ کیوں نہ پہلے مکان بن جائے یا ہم اپنی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں ممکن ہے کہ یہ دونوں کام ہو جائیں یا اور جو کچھ بھی ذہن میں ہو وہ ہو جائے لیکن کیا پتا کہ صحت ساتھ نہ دے یا محرم نہ ملے یا مال کی جو استطاعت تھی وہ نہ رہے اور موت کا فرشتہ ہماری روح قبض کر لے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسلام خطرے میں پڑ جائے تو جب اللہ تعالی ہمیں صاحب استطاعت کرے تو ہمیں اس فرض کی ادائیگی میں غفلت سستی اور کوتاہی کا شکار ہونے کے بجائے اولین وقت میں اس فرض کو ادا کر لینا چاہیے اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ ہم اس فرض کی ادائیگی میں کسی کوتاہی کا شکار نہ ہو حج ہے کیا حج کے لغوی معنی ہیں زیارت کا ارادہ یا قصد کرنا اور شرعی اصطلاح میں وہ جامع عبادت ہیں جو مسلمان ایک خاص مہینے میں بیت اللہ کا سفر اختیار کر کے افعال اور اعمال ادا کرتے ہیں اسی کو حج کہا جاتا ہے عمرہ کے لقوی معنی ہیں آباد گھر کا ارادہ یا قصد کرنا احرام اور نیت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرنا صفا و مروہ کی صحیح کرنا اور حلق اور کثر کرنا حج کی کتنی اقسام ہیں حج کی تین اقسام ہیں حج افراد حج افراد افراد کے معنی یہ ہیں کہ اکیلے اور تنہا یعنی اس میں عمرہ نہیں ادا ہوگا صرف حج کی نیت سے احرام پہن کر حج کے مناسق ادا کرنا ہوں گے اور ایسے حج یعنی حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے اور یہ مقامی افراد ہی کر سکتے ہیں حج قرآن قرآن کا لقوی معنی ہے دو باہم چیزوں کو ملا دینا حج قرآن میں عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ادا ہوتا ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق اور کثر نہیں کیا جاتا اور پھر حج کے دنوں میں حج کی نیت کر کے حج کے مناسق ادا کیے جاتے ہیں ایسے حج یعنی حج قرن ادا کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے حج تمتو تمتو کے معنی ہے فائدہ اٹھانا حج تمتو جو عام طور سے پاکستانی بھی ادا کرتے ہیں حج تمتو کے لیے آپ اپنے مقام سے احرام پہن کر جائیں گے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر حج کے لیے دوبارہ احرام پہن کر نیت کریں گے اور حج کے تمام مناسق ادا کریں گے عمرے اور حج کے درمیان کی جو مدت تھی جس میں حلال چیزیں جو عمرے کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی اب وہ آپ پر حلال ہو گئیں اسی لیے اسے حج تمتو یعنی ایسا حج جس میں عمرے اور حج کے دوران آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس حج ادا کرنے والے کو بھی قربانی حج ادا کرنے والے کے لیے بھی قربانی واجب ہے حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم حج کی روح اس کی حقیقت اور اس کا فلسفہ سمجھ لیں حج دراصل ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے مرد دو احرام کی چادریں پہنتے ہیں اور خواتین اپنے سادے لباس میں سے بتن ہوتی ہیں ہم اپنے مردوں کو بھی یہی دو کفن کی چادریں پہنا کر دنیا سے رخصت کرتے ہیں غسل جانے والے کو کراتے ہیں اور اس کی نماز جنازہ ادا ہوتی ہے آج ہم خود کر رہے ہیں اور یہی اعمال جب ہماری روح قبض ہو جائے گی تو کوئی اور ہمارے لیے کرے گا تو یہ حج ہمیں اس وقت کی یاد تازہ کراتی ہے جب ہم اپنے مقام سے جاتے ہیں تو ایک سوٹ کیس ضرور ساتھ ہوتا ہے ایک ہینڈ کیری بھی ہوتا ہے جو جو آپ کا سفر بڑھتا چلا جاتا ہے آپ مینا میں جب جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایک ہینڈ بیگ ہوگا اور جب آپ مینا سے عرفات اور مستلفہ ہوں گے تو آپ وہ ہینڈ کیری بھی اکثر اپنی منا میں چھوڑ کر بہت مختصر ترین سا سامان آپ کے ہاتھ میں ہوگا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو بالکل اسی طرح آپ خالی ہاتھ چلے جائیں گے تو یہ حج آپ کو دراصل آخرت کی یاد تازہ کرواتا ہے اور پھر آپ حج کے مناسب کو اگر اپنے ذہن میں لائیں یہ تلبیح کا پکارنا بار بار تلبیح کا پکارنا کیا ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے آپ طواف کبھی اکیلے نہیں کرتے طواف میں آپ کے ساتھ بچے بھی عورتیں بوڑھے غریب امیر ہر کوئی شریک ہوتا ہے گویا طواف آپ کو اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے کہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ مل کر جس طرح آپ اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں اسی طرح اللہ کے دین کے لیے بھی سب مل کر کام کریں طواف آپ نے دیکھا کہ طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے یہ جتنے پلانٹس ہیں یہ جتنے گیلیکسیز ہیں یہ سب بھی اپنے اپنے مدار میں اینٹی کلاک وائز چکر لگا رہی ہیں گویا اللہ نے جن کو اختیار دیا اور جن کو اختیار نہیں دیا وہ سب فطرت کے مطابق اللہ ہی کے گرد چکر لگا رہے ہیں یہ کیسی ایک درس ہے انسانیت کے نام کہ ہم سب کو اللہ کے گرد ہی چکر لگانا ہے اگر کوئی کسی کے گھر کا چکر لگاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا ہے اللہ کو تو یہی دیوانگی اور یہی پاگل پن مطلوب ہے کہ اللہ کی حدود کے لیے اللہ کی حدود کے لیے اسی طرح سب مل کر چکر لگائے آپ میدان عرفات میں ہوتے ہیں میدان عرفات میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور سب ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی اثر سے مغرب ہر شخص ہاتھ اٹھائے اپنے رب کے آگے گریا زاری کر رہا ہوتا ہے چاہے کوئی بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو لیکن آج تو فقیر اور بادشاہ سب اللہ کے دربار میں آجزی اور انکساری کے ساتھ گریا زاری کر رہے ہیں یہ مزدلفہ مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کو سونا ہے وہاں ایک امیر بھی ہے ایک قریب بھی ہے گتا بچھایا اور سو گئے دری بچھائی اور سو گئے کوئی نہ محمود ہے نہ کوئی ایاز ہے یہ کیسا محبت اور اخوت کا درس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانی کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوا کیا ہے یہ کوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ یہ حال اور مستقبل ہے جب تک جب تک دنیا زندہ ہے جب تک دنیا قائم ہے انشاءاللہ لوگ اس فرض کو ادا کرتے رہیں گے یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے جب ہمارے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کوئی چیز حائل اور رکاوٹ بن جائے تو ہمیں اسے اسماعیل سمجھ کر اللہ کی راہ میں اس رکاوٹ کو ختم کر دینا ہوگا اس رکاوٹ کو قربان کر دینا ہوگا یہ صفا اور مروا کا چکر محض چکر لگانا ہی نہیں ہے محض دوڑنا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے تو بہت بڑے بڑے درس ہیں حضرت ہاجرہ نے صرف ایک ہی تو سوال کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہا ہاں تو کہا بس اللہ ضائع نہیں کرے گا اور اس توکل کے ساتھ بے آب و گیا وادی میں ایک ننے سے بچے کو لے کر نہ صرف یہ کہ وہ رہی بلکہ جان بچانے کے لیے اتنا دوڑی اتنا دوڑی کہ اللہ نے ان کی اس سعی کو قبول کر لیا اور ایسا زمزم جاری کیا کہ جس کو نہ فلٹر کرنے کی ضرورت ہے ایسا میڈیکیٹڈ ہے کہ آپ جس مرض کے لیے نیت کر کے پیئیں اللہ اس بیماری سے شفا یاب کرتا ہے آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں یہ شیطان کو کنکری مارنا کیا ہے دل سے ان خیالات کو نکال دینا جو آپ کو اللہ کی راہ میں چلنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہو آپ نے کنکری ایک علامت کے طور پر ماری یہ آپ کے لیے حج کا سفر انفرادی اور اجتماعی طور پر ایسے عظیم درس کہ دنیا حیران ہے ایسا زندہ معجزہ ہے کہ شاید تیس پینتیس لاکھ افراد کو تو کوئی جمع کر سکتا ہو لیکن ان پانچ سے چھ دنوں میں مسلسل حرکت میں رہنا کہ چند گھنٹوں کے وقفے سے کبھی منا ہے تو کبھی عرفات اور کبھی مزدلفہ ہے تو کبھی منا اور کبھی جمرات اور کبھی مکہ کی وادیوں میں بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نظم و ضبط یہ کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہ کوئی اس کی تربیت باقاعدہ ہے پانچ سے چھ دن کے اندر اللہ تعالی آپ کو مجاہدانہ تربیت کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر بھیجتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا یہ حج کا سفر ایسا عظیم و شان سفر ہے کہ جس میں ہماری انفرادی اور اجتماعی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ شاید بڑے بڑے عالم کئی سالوں پر اگر محیط سلیبس تیار کر لیں تو وہ ہماری ایسی تربیت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کرے کہ ہم محض سفر حج نہ کریں بلکہ یہ سفر ہمارا شعوری سفر ہو روح کو بیدار کر کے یہ سفر کریں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ سفر ہے جس میں امت مسلمہ کے اتحاد کا عظیم شان منظر ہے کہ اگر امام نے کہا اللہ اکبر تو کوئی طواف کر رہا ہو کوئی صحیح کر رہا ہو منٹ تو نہیں سیکنڈوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ صفے بن جاتی ہیں امام کہتا ہے اللہ اکبر وہاں کوئی دیو بندی نہیں کوئی مسلکی اختلاف نہیں کوئی اہل حدیث نہیں کوئی بریلوی نہیں کوئی جرمنی نہیں کوئی فرانسیسی نہیں امام نے کہا اللہ اکبر سب نے اپنا ہاتھ باندھ لیا امام نے کہا السلام علیکم سب نے سلام پھیر دیا کون دعوی کر سکتا ہے کہ وہ نظم و ضبط کی ایسی زبردست تربیت کرے گا لاکھوں کا مجمع ہے کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھ رہا لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی حادثہ ہوا اس قسم کا یا کسی کو کوئی کھانے پینے میں مشکل ہوئے یا کسی کو کوئی رہنے میں مشکل ہوئے یا کوئی عبادت میں اسے دشواری پیش آئی یہ تو اللہ کی سراسر رحمت ہے حج کا سفر یہ تو خیر و برکت کا سفر ہے تو اللہ کرے کہ جب ہم حج کرنے جائیں تو پورے شعور کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی کریں اور وہ خزانے اپنے ساتھ لے کر آئیں جو اس حج کا اصل قائد اور مقصد ہے اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے واخر العالمین